حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی محصر میں اوٹنے کو بہت تیز کر دیا تھا سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار پچپن